وشفاء لما في الصدور وحدا ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جیسے اس کی شان کے شایان ہے صلاۃ و سلام سیدنا و سید الامولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و و سلام کے بعد بہت ہی خوشی کی بات ہے اور بڑی ہی مبارک بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر یہ مہینہ عطا فرمایا اور اس سے بھی بڑی خوشی کی بات جس پر ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس مہینے میں اپنے سامنے حاضری کی توفیق عطا فرمائی جو ہم سے بن پڑا ہم نے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری ٹوٹی ٹوٹی عبادت قبول فرمائے کتنے ہی ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں نظر آتے تھے اب نہیں نظر آ رہے اور معلوم نہیں اگلے رمضان میں ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم رکھے نیکی کی توفیق عطا فرمائے موت آئے تو ایمان پر آئے اور مر کر اٹھیں تو اہل ایمان کے ساتھ اٹھے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دنیا اور آخرت میں وہ سلوک فرمائے جو وہ اپنے نیک اور سالے بندوں سے کرتا ہے اور میری اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی نصیحت اور تذکیر ہے کہ اچھی گھڑیوں میں اچھی ساعتوں میں اچھے اوقات میں اپنے بڑوں کو بزرگوں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اپنی گاؤں میں کبھی نہ بھولا کریں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اگر ہم ایسا کرتے رہیں تو ہمارے جانے کے بعد ہمارے پچھلے بھی ہمارے لیے دعائیں کریں گے اس لیے ہم اللہ کے حضرت دعا گو ہیں ربر ولی اخوان اللہ ولا تجعل عبدی قلوبنا ولا تجاعی غلو ربنا عبد الگ اس مسجد میں خاص طور پر اور مسجد قدس میں بڑے حاجی صاحب حاجی اللہ بخش صاحب اور حاجی عبد الرحمان صاحب یہاں حاجی عظیم خان صاحب پھر حاجی بلال صاحب جب اس طرح منہ کرتے ہیں سوری یاد جاتے اللہ رب ان کی قبروں کو دور ان کے گناہ معاف ان کو آ رہا ہے میں جگہ دے اور ہمیں بھی اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلنے کی عطا فرمائے وہ بازا وکاس اللہ کے عزیز اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے قرآن حکیم فرقان حمید اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے اتارا ہے آپ سب جانتے ہیں اور ہماری کم مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کتاب ہدایت کی بجائے کتاب تبرک سمجھ لیا جس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں ہمیں اس سے محبت ہے اور اللہ کا شکر ہے یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہے لیکن محبت کے تقاضے اور محبت کے نتیجے اور ہوتے ہیں اور کسی چیز کو ہاتھی اور رہنما بنانا اور بات ہے تبرک کے طور پر کو پڑھنا یہ تو شہ ہی ایسی ہے جس کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں ہوتا اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعلق ہے وہ مفید مطلب ہی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ بندے کے پاس پیسے ہیں دودھ لگی ہوئی ہے بندہ اس کے جوتے خرید لیتا ہے کپڑے خرید لیتا ہے اتنی حرکت نہیں رہتی کہ پہلے پیڑ تو بھر لوں زندہ رہوں گا تو جوتا پہنوں گا کپڑے پہنوں گا اگر مند آدمی دیکھتا ہے کہ سب سے پہلے پیسوں سے کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اور کم اگر آدمی کوئی نہیں پتا ہوتا کہ پیسے کیا کرنے ہیں اور یہی دنیا کے اندر ترقی کا راز ہے ایسے ہی ہماری زندگی کا معاملہ ہے نقر مند آدمی کو پتا ہے کہ میں نے زندگی سے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے اور بیوقوف کو پتا نہیں ہے اور دنیا میں اکثریت بیوقوفوں کی ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا والا تو ہندوستان میں دفعی ہو سوارے ہاتھ سب کو عمر ملی ہے سب کو ساٹھ ساٹھ ستر ستر اسی اسی برس ملتے ہیں کوئی وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو پانچ سات سالوں میں کئی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو پانچ سات ساتوں میں اللہ کی جنت حاصل کر لیتے ہیں اور کئی ستر اسی برس کی ساری برباد کر کے چلے جاتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر ملے گی تریسٹھ سال تریسٹھ سال کی عمر میں امام الانبیاء نے ایسی محنت فرمائی کہ اس کے نتیجے میں ہم بھی اللہ کے سامنے سجا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اصل زندگی سے فائدہ حاصل کرنا اپنے سرمایہ سے اصل فائدہ حاصل کرنا ایک لمحہ زندگی کا امام الانبیاء نے ضائع نہیں کیا اور کھڑا سچا امتی وہ ہے جو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع رکھا پرانے کریم ہمیں ملا ہے کوئی شک نہیں ہے اس کو گلاس کے اندر بند کر کے گھر میں رکھ لیں یہ بھی بات سے برکت ہے اس کے ساتھ کسی نوعیت کا کوئی تعلق بھی قائم کر لیں ظاہر نہیں ہوتا لیکن اس کا اصل مفاد کیا ہے وہ تو دیکھنا چاہیے کروڑا روپیہ ہو انسان کے پاس انسان صرف ان سے اتنا ہی فائدہ حاصل کریں کہ لوگوں کو روک ڈالتا کریں کہ میرے پاس پیسے ہیں نہ روٹی کھائے نہ کپڑا پہنے نہ بچوں کی تربیت کرے کتنا بے وقوف آدمی ہے تو جو بھی انسان کے پاس سرمایا ہے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ میں اس سے زیادہ سے زیادہ کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ نے ان آیتوں میں یہی وسیع سنوائی ہے یا یو اے لوگوں پت جات تم ایم رب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی باتیں آ گئی ہیں سمجھانے والی سنوارنے والی اور بنانے والی باتیں آ گئی ہیں لما فی سدور اور تینوں کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا علاج تمہارے پاس پرانے حکیم کی شکل میں آ گیا ہے اب انسان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اور طریقہ اور سرینا پرانے کریم میں لکھا ہوا ہے یہ تو انسان سیکھتا نہیں ہے ساری عمر دھکے کھاتا رہتا ہے بے عزتی کراتا رہتا ہے خاندان میں بے ہے والدین کی نظر میں دلیل ہے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو رہے بچوں کے پاس عزت نہیں ہو رہی ماحول میں کہیں عزت نہیں ہے تلابیاں بڑے دھیان سے پڑتا ہے تلاوت بڑے دھیان سے کرتا ہے یہ کبھی نہیں سوچتا کہ گھر کا نظام کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا خاندان کا نظام کیوں درست نہیں ہو رہا سب کے ساتھ لڑائی کیوں ہو رہی ہے قوم کیوں اور رسوا ہو رہی ہے ملک کیوں بے عزت ہو رہا ہے میں کیوں بے عزت ہو رہا ہوں ان ساری چیزوں کا علاج اللہ رب العزت سے پرانے کریم میں لکھا ہوا ہے وہ تو حاصل نہیں کرتا وہ تو فائدہ نہیں کرتا اتنا بڑا فائدہ اس کو ضائع کر رہا ہے اور یہ چھوٹا فائدہ حاصل کر رہا ہے یہ بھی فائدہ سینے کی بیماریوں کا علاج پرانے حکیم میں ہے اور ہمارے سینے سب کے کالے ہو چکے اور کسی کو خیال نہیں ہے کہ پرانے حکیم کے ذریعے اس کا علاج کرنا اب چاہیے ایمانداری سے کون ہے جس کو حضرت کی بیماری میں سارے اس بیماری میں مبتلا ہے دشمن کھا جائے کوئی پرواہ نہیں ہے اپنا بھائی روٹی کھاتا نظر آئے یہ نہیں برداشت کرتا یہ بیماری ہے کتنی بہترین بیماری ہے خوشی ہونی چاہیے تمام عزیز و اقارب آرام سے اپنے گھر میں روٹی کھا رہے ہوں قرآن پڑھنے والے آدمی کو خوشی ہونی چاہیے قرآن یہ سکھاتا ہے خوشی کی بات ہے اس میں ہمیں کون سی بات کم از کم اتنی عقل تو آ جائے کہ میری اس سے جان چھوٹ گئی اس سے بھی جان چھوٹ گئی اپنے گھر میں آرام سے روٹی کھا رہا ہے مجھے کرنا نہیں مانگنے آئے گا مجھے سکھائے گا نہیں وہ خوشی کی بات ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھن سے مجبور ہو پھر اس کو چھڑائے اس کو احسان چڑھائے سب مزہ آتا ہے یہ دین نہیں ہے شریعت نہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے قرآن کریم کی آیت سنی ہم تو سارا سننے کچھ نہیں بگڑتا لن تنار البر رحت داس ان سے اس وقت تک سر کو نہیں پاؤ گے نیکی کے اعلیٰ مقام کو نہیں پاؤ گے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے یہ کیا دوڑا آیا تھا ابھی اللہ کے رسول میرا تھوڑا باغ ہے مجھے وہ بہت پسند ہے اور قرآن کریم میں یہ آیت آ گئی ہے کہ جب پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو نیکی پاؤ گے میں نیکی پانا چاہتا ہوں وہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بس بس ابھی ہم جو کہتے ہیں واہ واہ ابھی آزا مال واب یہ تو بہت قیمتی کی ہے اس سے بھی اگلا امتحان راہ میں اسلام السلام نے حکم دیا کہ کسی اپنے چچے کے بیٹوں کو دے دو کتنا شریر امتحان ہے سچے کے بیٹوں کو کچھ نہیں دے سکتے باقی جہاں مرضی دینے کو تیار ہے یہ ساری بے اپنی ہے بچہ پیدا نہیں ہو رہا کہیں سے دعائیں کروا رہے ہیں کہیں سے دوائیں لے رہے ہیں منتیں سوائزیں ہو رہی ہیں وہی بچہ بڑا ہو کے روٹی کھانے لگتا ہے اپنا ہی بیٹا ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ جھگڑے ہو جاتے ہیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں کھا گیا کھا گیا کھا گیا اتنی بڑی نعمت ہے اتنی محنتیں کر کے لیے ہیں پھر اب کیا ہوا ہے کس لیے جمع کرتا ہے اس کے ساتھ عزت بنائے اسے خرچ کرے جہاں جہاں جیت جاتا ہے اور جب مل جاتا ہے پھر وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا نہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہ اور رات میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہ بھائی کو دینے کے لیے تیار نہ ماں باپ کو کرنا کیا ہے اس کی سارا اس لیے ہے کہ انسان قرآن سے دور ہے قرآن سے بڑا خیر تھا انسان کا اس کائنات میں کوئی لیے کہ اللہ کا کلام ہے یقین جانیے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت اگر کسی کو ہوتی ہے تو ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت اس دنیا میں کوئی کسی سے نہیں کرتا جتنی ماں اپنی اولاد سے کرتی ہوتی اسی لیے شاید لاکھوں میں کوئی ایک ماں ہوگی جو اپنی اولاد کو برا بنا کرے ورنہ ماں کبھی کچھ نہیں کہتی باپ سے بازی کر سکتی آپ یقین جانیے یقین جانیے جتنی ہزاروں مائیں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہیں اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور امام الانبیاء کی خبر آج تک کوئی غلط ثابت نہیں ہوئی امام الانبیاء کی خبر کبھی کوئی غلط نہیں ہوئی آگ جل رہی ہے امام الانبیاء فرما رہے ہیں دیکھ رہے ہو قیدی خاتون ہے جنگی قیدی ہے خاتون چھاتی دودھ سے بھری ہوئی ہے کبھی وہ بچہ پکڑ کے اس کو دودھ پلا رہی ہے کبھی کوئی بچہ دودھ اس کو پکڑ کے پلا رہی ہے امام الانبیاء نے فرمایا دیکھتے ہو اس کی ممتا کس قدر جوش میں ہے اگر اس کا اپنا بچہ ہو اگر اس کا اپنا بچہ ہو اپنے اختیار سے اس کو آگ میں پھینک دے گی صحابہ نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فرمایا اللہ اپنی مخلوق سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اس لیے اللہ رب العزت جو بندوں کو نصیحت کرتا ہے اس سے اچھی نصیحت دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی نصیحتیں کی جتنی وصیتیں کی جتنے احکام جاری کیے ان میں سب سے عظیم شان اللہ رب العزت کی نصیحت قرآن حکیم کی شکل میں ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام دنیا میں نہیں اتارا اللہ کا سارا کلام با برکت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اللہ رب العزت کی مرضی اس نے اپنے بعض کلام کو بعض کلام پر فضیلت دی ہوئی ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اللہ کا سارا کلام برکت والا ہے لیکن اللہ کے بعد کلام کو بعض کلام پر فضیلت ہے اس لیے جو مقام قرآن حکیم کا ہے وہ تورات کا نہیں انجیل کا نہیں زبور کا نہیں جوہت ابراہیم کا نہیں اللہ نے جتنا کچھ دنیا میں اتارا جتنی بلائی اور خیر اس میں رکھی ہوئی تھی ساری اکٹھی کر کے اللہ نے قرآن میں جمع کر اور آپ جانتے ہیں قرآن سارے کا سارا ہی خیروں پر ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی جان لے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید سے پوچھا کہ جانتے ہو قرآن کریم سے سب سے عظیم شان صورت کون سی ہے سب سے عظیم شان سورت کون سی ہے کہا اللہ اس کا سور جانتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں گا سب سے عظیم شان صورت کون سی ہے مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے صحابی کو حیرت تھی پھر امام الانبیاء کے پاس پہنچ گیا بازو پکڑ لیا اللہ کے رسول آپ نے وعدہ کیا تھا آپ بتائیں گے قرآن کریم کی سب سے عظیم شان سورت کون سی ہے آپ ماشاء اللہ دیندار ہیں قرآن پڑھنے والے سننے والے ہیں مسجدوں میں بیٹھنے والے ہیں اور چیتا اور برگزیدہ گروہ کے بندے ہیں تو میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں قرآن کریم کی سب سے عظیم شان سورت کون سی ہے سورہ خاص جزاکم اللہ جن کو نہیں پتا ہو یاد کر لیں قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت سورہ فاتحہ ہے سب سے عظیم شان فاتحہ ہے حضرت ہو بن بنکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نے پوچھا ابئی جانتے ہو قرآن کریم کی سب سے عظیم شان آیت کون سی ہے بتائیں گے سب سے عظیم شان آیت کون سی ہے سرکار نے جواب دیا اللہ کے رسول سب سے ابھی وہ سانس آئے تو کرسی ہے اتنا سا جواب دیا امام الانبیاء نے فرما لیا ہمیں کل علم ہے منظر اے منظر تجھے علم مبارک ہو ہمارے حساب سے بہت چھوٹی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کا اس میں عزم ہے اس کے اندر اللہ کا وہ نام ہے جس کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ ضرور عطا فرماتا ہے اللہ لا الہ ع اللہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے اس کی اور اس کے نام لیے جائیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے کہ اس کے نام اور اس کے چتوں کا ذکر کیا جائے امام الانبیاء نے فرمایا یہ علم مبارک ابو المنظر بڑی زبردست بات بتا دی جو قرآن کریم کا بعد بعض حصے سے افضل و اعلیٰ ہے جو قرآن حکیم جو اتنا عظیم شان ہے ایک سے ایک بڑھ کر آئے ہے ایک سے ایک بڑھ کر صورت ہے یہ دنیا میں آیا کس لیے ہے یہ نظام زندگی ہے ایک ایک بات اس سے پوچھ کے ہر قدم اٹھنے والا قرآن سے پوچھ کر ہر قدم سیکھنے والا قرآن سے پوچھ کر آپ جانتے ہو قرآن حکیم کا کیا نقصان ہے یہ دنیا اللہ کی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اللہ کی مخلوق میں سے جس چیز کو بھی لے لے اس میں آپ کو کوئی لکش نہیں ملے گا یہ بات اللہ نے چیلنج دے کے کی ہے میں آسمان کی طرف دیکھو بار بار دیکھو ہزار بار دیکھو یار یہ سنسد ڈسٹرب کر رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں دروازہ بند کر رہے ہمارے پاس آ جانے ہمارے جگہ کھلی ہے <laughs> آسمان دیکھ رہے ہو سدیاں بیت گئی کروڑوں انسان آئے کروڑوں چلے گئے اللہ کا چلن قائم ہے کیا آسمان کو دیکھو سمر چیلنج بارہ کر رہا تھا نیم کبھی بھی نہیں کر رہا ہاتھ سے ہوا ہے کوئی اس کا لگن تلاش کرو ساری دنیا دیکھ سکتی ہے چھپا ہوا نہیں ہے بار بار دیکھو نظر تھک کے واپس آ جائے گی کوئی رقص نہیں ملے گا کہیں سے دینا نہیں ہے کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے مستحکم نظام ہے اللہ تعالیٰ پہاڑ دیکھ رہے ہو اللہ نے فرمایا ہے نا قرآن مجید میں اصل آئن ضرور ہے گلی گلی گئی بولے تک اونٹوں کو دیکھو کیسے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے وہی لت لسائی کئی فروخ حق وہی لل غلجیباد کئی فروسی بت وہی للت کئی کہ حق مذکر کے مذکر اللہ کی مخلوق کو دیکھو ایک ایک کو دیکھو ہر ایک کے اندر ہزاروں نشانیاں ملے گی باقی چیزیں دور نظر آتی ہے دوستی آنکھوں سے گلا کرا تم سے رول اپنے آپ کو دیکھ لو شیشہ دیکھ کے اپنا شیشہ دیکھ لو کتنا خوبصورت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کمال کر اللہ رب ہمارے برے انسان کو بنانے کی اس کی مہربانی کی کمال ہے میں کہتا ہوں کچھ نہیں جس اتنا دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اپنے آپ یہ انگلیاں پانچ ہے کتنا بڑا وجود ہے انسان کا چھٹی انگلی ہو گئے تو پورا بندہ ہی حسن اس کا بگڑ جاتا ہے کوئی تصویر لے کے ناک پہ پنسل کے ساتھ ایک لکیر لگا کے دیکھو کیا بنتا ہے کتنا زبردست بنایا اللہ تعالیٰ نے کہیں گنجائش نہیں ہے ذرا کام جا ہو جائے سارا جائے نقل اپنا انسان کی ابھی اللہ نے انسان کو بڑا محسوس بنایا ہماری نظریں بگڑی ہوئی ہیں ہمارے دماغ جڑے ہیں ہمارے دلوں میں وی ہے ہماری سوچیں بگڑی ہوئی ہے اس لیے ہمارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خام کا بال گا دیے ان کو صاف کرنا چاہیے اس طرح بندہ اچھا لگتا ہے یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے اللہ نے جو بنایا ہے جیسا بنایا ہے خوب بنایا ہے اللہ بندے کو حکم دے اور اس کے اندر کو خرابی ہو اس کا کوئی امکان نہیں میں پہلے بھی کہہ چکا کہ ماں اپنے بیٹے کو اتنی محبت نہیں کرتی جتنا اللہ رب نے اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اس نے یہ شکل عطا فرمائی ہے بندہ اس نے کہیں سوال ہی پیدا ہمارا ایک دوست ہے اللہ اس کو سلامت رکھے دادی بتاتے تھے حال میں دین تھی پھر ایک وقت آ گیا مدینے جانے کا میرٹ ان کا بنتا تھا جانے کا ہاتھ بنتا تھا جانے سر گیا فیصلہ بعد ہو تو مدینہ یونیورسٹی کے لیے بندہ ریکمینڈ کرنا ہو اور جو مڑی ہوئی گاڑی والے کو فون کرے ذمہ دار مسئلہ والے سنا والا داد تھے شیخ دیش لاہور والے انہوں نے کہا تم بہت اچھے ہو لیکن میں کیسے یہ کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا جی کہ میں ہلکن وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ مجھے بھیج دیں بھیج دی نے باہر جا کے بھی کام چھوڑا فارغ ہو کے آ گئے ہو کے آ گئے بہتر ہو گئے بیس برس ہو گئے ہیں ہزار علاج کیے دور بیٹے رکھتے ہیں بیس سے گاڑی کو بہتر ہوا ہے اور بڑی دعائیں کرتے ہیں کہ میں رکھ لوں گا منڈی والا بادشاہ ہے دروازہ کھلا ہوتا ہے تو کوڑیوں کی بہت جنت مل جاتی ہے دکان بند ہو جائے تو ساری دنیا سونے سے بھر کے لے جاؤ اللہ ایک جان بھی نہیں چھوڑے گا اس لیے موقع کو میں جانو جو سانس آ رہی ہے صحت ملی ہوئی ہے زندگی ملی ہوئی ہے اس زندگی میں زندگی سنوار لو یہ غنیمت کا موقع ہے یقین جانیے مولا کی دکان اتنی بڑی ہے کہ ساری دنیا خریدنے آ جائے سب کو سودا مل جائے اور اتنی سستی ہے اتنی سستی ہے امام الانبیاء نے فرمایا اتنا کنار ہے مانو کسی ہے ہمارا دن جب ان کی آگ سے بچو کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی بچنے کی کوشش کر اس سے کر سکتے لیکن یقین ڈالیے جب مولا کریم نے یہ دکان بند کر دی اس نے کوئی کاروبار کے لیے نہیں کھولی ہوئی نے تو بانٹنے کے لیے کھولی ہوئی ہے ادا کرنے کے لیے کھولی ہوئی ہے آگ کا ایک آنسو جہنم کی آگ خاموش کر دے کھجور کا ایک ٹکڑا جہنم کی آگ کو بجھا دے لیکن جب یہ دکان بند ہو گئی نہ کچھ اگر کسی ایک ہی دام کے پاس زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا سونا ہو وہ لے کے آ جائے اللہ میری اکیلے کی جان چھوڑ دے اللہ نہیں چھوڑے گا جب عذاب دیکھیں گے پھر تو سارے مان جائیں گے جہنم کے کنارے کھڑا ہو کے ہر آدمی مان جائے گا ہزاروں سال چیزتا رہے گا چیزتا رہے گا چلاتا رہے گا رب ضرور لا لیا من صالحا سیما ترک تو کلر کریم تنوع میں ہزاروں سال چیخے گا چلائے گا اے اللہ مجھے واپس بھیج دے اے اللہ مجھے واپس بھیج دے اللہ مجھے واپس بھیج دے میں کوئی برائی نہیں کروں گا نیکیاں کر کے واپس آؤں گا ہزاروں سال کے بعد آواز آئے گی صوفیہ سعودی ہاں تو کل صحیح رہو یہی رہو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور انگ میر گما تزک کر رضی من تزک عمر دے دی تھی کہ تم معافی مانگ سکتے تھے اتنی عمر دے دی تھی کہ تم معافی مانگ سکتے تھے ہمارا جس کو ساٹھ سال نہیں جائے اس کو اللہ کے دربار میں کوئی بات کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی کیا مجھ کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ میرے پاس توبہ کرنے کے لیے آئے مجھے شرما دیا کہ میں اسے جواب دے دوں اس کی توبہ قبول نہ کروں امام مطمئر ہونے لگے کہ بنا بندہ کرے شرم دار العزت کو آئے اور انسان اس طرح بے ہے کہ اس مولا کریم سے بھی معافی نہیں مانگتا اللہ رب العزت نے نصیحت کی باتیں بھیج دی ہیں جینے کی صفائی کے لیے سامان بھیج دیا ہے دستور حیات اور دستور زندگی بھیج دیا ہے جس مولا کریم کی مخلوق میں کوئی غلطی نہیں ہے اس کی صفت میں کیسے غلطی ہوگی مولا کریم تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ کا کلام ہے اس آسمان میں غلطی نہیں تلاش کر سکتے انسان میں غلطی نہیں تلاش کرتے جیسا کسی کو بنایا اللہ نے ویسا ہی کوئی گنجائش نہیں ہے تبدیلی کی کوئی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے مولا کریم کی مخلوق کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے اللہ رب العزت کا کلام اللہ کی صفت ہے اس کے اندر غلطی کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے اسی لیے چودہ سدیا بھی چیلنج قائم ہے کہ ساری دنیا مل کے اس میں سے ایک غلطی لفظی اور مانوی نکال کے دکھا دو نہ کوئی لفظی غلطی نکلی نہ کوئی مانوی غلطی نکلی ہے آج تک نہ کبھی نکلے گی یار حیرانی ہوتی ہے قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے ان یہودیوں سے کہو ان یہودیوں سے کہو کہ اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ ہم بڑے نیک اور سادے ہیں تو موتا ان کن کن سو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو رائے میں لکھا ہوا ہے اور اس اگلی بات بھی لکھی ہوئی ہے بولے یہ تمنا ہو امدن ہر چیز کبھی تمنا نہیں کریں گے بات خبر بھی دی ہوئی ہے ان سے کہو تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو اور ساتھ ہی فرمایا ہرگز تمنا نہیں کریں گے بنا سب مت چاہیے تھی ہم ان کو پتا ہے ہم نے کما کے آگے کیا بیچا ہے اس لیے تمنا نہیں کریں گے آج تک کسی ایک یہودی نے نہیں کہا کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں قرآن کی یاد غلط ہے ایک یہودی بھی کہہ دے کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں تو قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے کہہ تو جھوٹی ہو جاتی ہے نا ایک کو بھی آج تک توفیق نہیں ملی ایک نے بھی نہیں چیلنج کر کے کہا میں سمندر کرتا ہوں بات سناتے ہیں کہ حق حق اور حقیقت یہ ہے کوئی یہودی کہہ دے کہ میں بہت سی تمنا کرتا ہوں اپنے منہ کے جھوٹ سے وہی مت جائے وہ ڈرتے ہیں اگر تمنا کی قرآن مزید سچا ہو جائے گا ڈرتاؤں گا پتہ چل جائے گا دنیا کے قرآن تو اور سچا ہے ہوتا ہی نہیں اتنا بڑا چیلنج اور اتنا آسان چیلنج جس کا جیتا ہے اس کا جواب دے دیں آج بنانی تو مشکل ہے نا سورج سنانی تو مشکل ہے یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ موت کی تمنا کرتا ہوں لیکن نہیں کہا کسی نے سب کوئی نہیں کہا میں کہتا ہوں اس سے ہی بڑی بات فرحان کی لاش پڑی ہے پرانے کریم نے خبر دی ہے ہر یوم جی کبھی کری علی من کر سکوں اس نے معافی مانگنے کی کوشش کی لیکن وہ وقت ختم ہو چکا تھا بے وقت معافی مانگی اور مانگی بھی غلط طریقے سے اللہ کو کہنے پہ آیا تو ایسے ہی آتا ہے پھر وہ کہہ رہا چاہتا تھا کہ میں ایمان لاؤں لیکن ایمان لانے کے لیے بھی یہی کہا من تو میرے پہ ہارون ہوا موسا میں اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں وہ اور ہارون خود رہے ہیں کہ تیری کیا ضرورت ہے تیرے ایمان کی کیا ضرورت یہ نہیں کہا میں اپنے رب کے ایمان اللہ نے اپنا نام دینے کی توفیق توحیق آمن تو میرے پہ ہارون ہوا موسا میں اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں وہ موسا جانے ہارون جانے ان کا رب جانے تو کی دخل دے رہا ہے اپنے رب کی بات کر سدا جو ہے تو خود رب ہے اللہ نے فرمایا آنا نقد آتے ہی تک قبل گا تم سب مستدین آج توبہ کر رہے ہو آج توبہ قبول نہیں ہوگی ہاں تجھے بتا رہے ہیں فلی اور منورجی کا بھی بدلنے کا یہ تکون علی من خلفہ کا آیا آج تیرے جسم کو ہم سلامتی سے باہر نکال دیں گے اور قیامت تک اس کو قائم رکھیں گے تاکہ لوگ دیکھ کے عبرت پکڑے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کو دیکھا نہ دریا دیکھا نہ فرعون دیکھا نہ موسا دیکھا نہ وہاں گئے کوئی بات نہیں تو امام الانبیاء ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں ہمیں تو اطمینان ہے کہ امام الانبیاء کی یہ بات نہیں ہے لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ پرانے کریم امام الانبیاء نے اپنے پاس سے بنایا ہے سچا نہیں جو یہ سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ فراؤن کی لاش کو ضائع کر دیں پرانے کریم کی یہ بات غلط ہو جائے گی لیکن وہ جو اس کو جھوٹا کہتے ہیں وہی اس کا علاج کرتے ہیں وہی اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کتنا عظیم ہے اب کا الانبیاء نے فرمایا ہے ایک آدمی تھا بڑی بےجگری سے لڑا بڑی چھاپ سے لڑا کی سبھی اللہ کر رہا ہے ایک صحابی نے کہا اس نے تو کمال کر دی وہ تو جنتی ہے امام الانبیاء نے فرمایا اللہ غیر ظالم کسی کو ڈاکٹر تھے کے سمجھنا کہ جنتی ہو گیا ہے ہے وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کون سی سبھی اللہ بڑھتا ہے تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کچھ اور ہو شادی کہتے ہیں میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی سامنے کتنی بے جگری سے اللہ کے راستے میں لڑنے والے آدمی کے بارے میں یہ بات کہہ دی تو پھر کون مطمئن ہو سکتا ہے اپنے ایمان کا اچھا۔ میری تو طبیعت گئی تاکہ میں نے کہا کہ میں تو ضرور اور مطلب زیادہ صحیح مطلب یہ ہے کہ ان تمہاری جو جاہریت کے زمانے میں کہر کے زمانے میں نیکیاں تھیں اس کا یہ تھوڑا اثر مل گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام لانے کی دے دی وہ برا برا مخلص ہو وہ نیکی کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو دے آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافر تھے تو کہر کے ساتھ مخلص تھے اسی لیے سب سے پیش پیش ہے امام الانبیاء کو ختم کرنے میں جب مسلمان ہوئے پھر امام الانبیاء کو بچانے میں سب سے پیش پیش ہے تو ان کو بھی حضرت سے کو بھی حضر ملا اس کا بڑا عظیم شان حضر ملا امام الانبیاء فجر کی جماعت کرا رہے ہیں مغرب کی جماعت کرا رہے ہیں سورہ طور پڑھ رہے ہیں ہم خدے کو ان غیر شہین ام ہوئے ہم الخالقون یہاں پہنچے یہ آئے تلاوت کی وہ تم نے سنی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آئے سنی تھا کہ میرا دل تھک جاتا اور نکل جاتا ہے اتنی بڑی دلیل دے رہے ہیں بڑی سیدھی سے دنیا اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ان سے یہ خود پیدا ہوئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے کوئی تو پیدا کرنے والا ہوگا سر میں یہ سننا تھا کہ میرا دل تھک گیا اس کے اندر ایمان گھس گیا اللہ نے ایمان لانے کی توفیق سنا فرمایا نیکی غم کی فائدہ اس کا کہاں ہوا ہو گیا انہوں نے لمبیا کو لمبی دی تو اس کا فائدہ ہو سنا یہ کر رہا تھا یہ کتابیں ہدایت ہیں یہ زندگی گزارنے کے لیے تعلیم ہے اللہ رب العزت کی اور جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی شہر میں کوئی غلطی کسی کو نہیں ملتی اللہ کے کلام میں کیسے غلطی ملے گی کوئی غلطی نہیں اور میں نے جو آپ کے سامنے باتیں کی ہیں ایسی باتیں پرانے کریم میں بہت زیادہ ہے ایک معاہدہ ہے صرف ایک معاہدہ نہیں ہے معاہدے میں سینکڑوں معاہدے ہیں قال ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الانبياء الا وقد اعطي من الايات ما ما امن عليه البشر وانما كان الذي اوتيته وحي اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه رواه الامام مسلم رحمه الله امام نبی علیہ فرمایا کہ جو بھی نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معاوضہ ضرور دیا ہے کسی کو بغیر معاہدے کے نہیں بھیجا معاہدہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بغیر دلیل کی بات ہی نہیں کر سکتے اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں سارے کا سارا مسلک اور مسلک کا ہر مسئلہ مدلل ہے ہمارے ساتھ اس میں بات کرنی ہے دلیل سے ہم کوئی بات بغیر دلیل کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ دلیل کے بغیر دنیا کے اندر امن نہیں قائم ہو سکتا دلیل ہے تو امان ہے عزت و شرافت ہے دلیل ہی کا نام تعلیم ہے تعلیم یافتہ آدمی ہمیشہ دلیل سے بات کرتا ہے ظاہر بغیر دلیل کے ڈنڈے کے ساتھ بات کرتا ہے اس وقت کی دنیا کے اندر دلیل نہیں چل رہی اس لیے پوری دنیا فساد سے بری ہوئی دلیل کا متبادل کوئی ایسا نہیں ہے دلیل سے بہتر کوئی شہ نہیں ہے میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دلیل کی بات تو کرتے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کیا ہے بلو سب بلا بلا تم اس کا تجمہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے میں کہتا ہوں اس سے آگے بڑھے اللہ رب العزت اللہ ہے مالک و مالک کائنات ہے ہیں کی بات نہیں کرتا میری اور آپ کی کیسے مان لی جائے یا جو کو دور کا کم الدی خدا کا کم اچھا دنیا کے انسانوں عبادت کرو میری کیوں تیری عبادت کرے رب ہوں اس لیے کہ میں تمہارا پروزگار ہوں میں پالنے والا ہوں اس لیے میری عبادت کرو اس لیے میری عبادت کرے اس لیے کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے تمہارے پڑوں کو پیدا کیا ہے میں نے آسمان دیا ہے میں نے تمہیں زمین دی ہے میں نے آسمان سے پانی اتارا ہے میں نے اس پانی سے زمین سے روزی نکالی ہے جسے تم کھوپ کھاتے ہو یہ دلیلیں ایسی ہیں جس سے بچہ بچہ واقف ہے نہ کوئی اس سے نہ واقف ہے نہ ہی کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے ایسی دلیلیں ہیں جس کا کائنات میں کوئی جواب نہیں دے سکتا اس لیے بات وہی کام کی ہوتی ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہو اللہ دلیل مانگتا بھی ہے دلیل دیتا بھی ہے قرآن بڑا پڑا ہے بلہا تم بڑھا دے تم ان تم تم انسان دین اگر سچے ہو تو دلیل دو امام الانبیاء کی زبان پہ اعلان کرا کل کچھ انبی تو کر سب تم بہی ماں بھی ماں سَتا جلو نہ خیر انسان دلیم ان کو کہہ دو کہ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں تم کہتے ہو کہ آزاد گاغل کر کے بتاؤ میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں دلیل ماننا بہتر ہے ان کو بتاؤ کہ میں بھی میرے پیروکار بھی دنیا کو دلیل کے ساتھ اپنے مسلک کا مذہب کی طرف بلا رہے ہیں جو دلیل سے بات کرتا ہے وہ عقل مند ہے پڑھا لکھا ہے اس کی بات چینتی ہے جو دلیل مان لے وہ کون ہوتا ہے اور جو دلیل نہ مانے وہ کون ہوتا ہے ایک کے پاس دلیل آئی کتنی زبردست دلیل کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں یا سات یا کام پر گیا وہاں سے وہاں سے ہو گیا ہوں جو چاہو تو پوچھ لو امتحان دے لو تمہیں امتحان دے دوں گا کتنی بڑی دلیل ہے نبو نبی کے سچا ہونے کی لیکن بس اچھی بھی ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے آ گیا ابو بکر اگر کوئی آدمی کہے کہ میں رات ہی رات بیت المقدس بھی گیا آسمانوں کا چکر بھی لگا کے آیا تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے ہم پہلے دیکھیں گے کہنے والا کون ہے بتایا کہ کہنے والا تیرا ساتھی محمد ہے کہا کہ اس اس نے سے پہلے اس سے بھی بڑی خبر دی تھی ہم نے وہ مان لی تو بہت چھوٹی خبر ہے جب اس نے یہ بتایا تھا کہ اللہ نے میرے پاس دین بھیج دیا ہے ہم نے تو وہ مان لیا اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے پاس بلا کے کچھ دیا ہے تو مانے جب وہ کہہ رہا ہے امتحان لے لو امتحان لے بھی لیا بتا بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں بتا فلاں بات امام الانبیاء فرماتے ہیں جب انہوں نے سوال کیا مجھے معلوم نہیں تھا امام الانبیاء تو پوری زندگی کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے اللہ رب العزت نے سامنے کر دیا بیت المقدس پوچھتے رہو بتاتے رہیں گے جو پوچھا وہ بتا دیا اچھا کی کون سی بات رہ گئی لیکن جسے نہیں ماننا اسے قرآن بھی کھول کے دکھا دو تب بھی نہیں مانے گا حدیث کھول کے دکھا دو تب بھی نہیں مانے گا لیکن یہ بات یاد رکھے جو بلی نہیں مانتا اس کے بارے میں آسمان سے قرآن کریم میں حکومت یہ سب سے اللہ پر جھوٹ باندھے اور جو شخص سچی بات کو جھوٹا کہے وہ کافر ہے اور کافر کا ٹھکانا ہے کے سوا کچھ نہیں ہے یہ دلیل نہ مانے بہت بڑا ہے اللہ کے اور جو دلیل کو مان لے ایک ہی واقعہ ہے دلی السلام نے دلیل ایک ہی دی ہے دونوں کو ابو جہاز وہی دلیل سن کر کافر اور جہنمی ہو گیا اور دوسرے نے وہی دلیل سنی اور مان لی تو اللہ نے فرمایا لی جہاں کے وسطہ کبھی ادار گاؤں بل ایک سچ لے کے آیا دوسرے سچ کی تصدیق کی ایک نبی ہے دوسرا تصدیق ہے کا ٹھکانا جنت الفردوس ہے اور اللہ آسمان سے خبر دے رہا ہے کہ یہ مستقی ہے بہت ہوں گے لیکن ہمارے علم میں ایک ہی صدیق ہے وہ کے صدیق رویوں کے بعد سب سے پہلا ذکر صدیق کا ہے اللہ حکم الحاکمین کی مخلوق میں کوئی غلطی نہیں ملتی تو اس کے جس اس کے کلام میں کیسے غلطی ملے گی بس بات یہ ہے کہ پردہ پڑا گیا پردہ پڑا گیا ایمانداری سے بتائیے اگر سوئی جان سے ٹکرا جائے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو اس نظام کے اندر کتنی خرابیاں سورج چاند سے ٹکرا جائے کوئی ایک سیارہ دوسرے سے ٹکرا جائے تو کیا ہو شاید دنیا کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کتنا بڑا کتنا برفا ہو بالکل اللہ حکم الحاکمین کے دیے ہوئے دستور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو نہ ماننے کا نتیجہ یہی ہے وہ نماز میں پڑھنے کی صورت میں ہو روزہ میں رکھنے کی صورت میں ہو کئی باتیں تو ہمیں سمجھا جاتی ہیں کئی باتیں نہیں سمجھاتی بدکاری سے کس نے روکا ہے اللہ رب العزت نے روکا ہے بدکاری جرم ہے ایمانداری سے بتائیے اس گئے گزرے معاشرے کے اندر اس برائیوں سے بھرے ہوئے معاشرے کے اندر آپ اچھی طرح جانتے سمجھتے ہیں پتہ چلتا ہے کسی کے بارے میں بدکار ہے اس کے بارے میں کتنے کی جو طرح کا احترام ہوتا ہے ماحول میں کوئی سے ہر شہر کو کنارے سے دیکھتا ہے یقین جانیے پردہ پڑا ہوا ہے جو نماز نہیں پڑتا جو روزہ نہیں رکھتا اللہ رب العزت کی جو بھی نافرمانی کرتا ہے وہ اتنا ہی دلیل ہے جس کا بد کردار دلیل پتا کیا مت قدم چلے گا اب پردے پڑے ہوئے ہیں ہماری دعا ہے اللہ ہمیں اپنے جرائم سے بچانا اور جو غلطیاں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں ان پہ پردہ کا اللہ عمر عام راسن کو اس گئے کیونکہ معاشرے کے اندر جھوٹ بولنے والے کو پسند کرتا ہے حرام کھانے والے کو پسند کرتا ہے کوئی چوری کرنے والے کو پسند کرتا ہے کوئی چوری کس نے حرام کی ہے اسی نے کس نے نماز فرض کی ہے روزہ اسی نے فرض کیا ہے جس نے حرام کھانا نجائز قرار دیا ہے کوئی کتا کھانے کو تیار نہیں ہے نماز چھوڑنے والے بے شمار ہے فرق کوئی نہیں ہے حکم ایک ہی ہے کہ شاید اس کا اس سے بھی سخت ہو شاید اس کا حکم اس سے بھی سخت ہو اس لیے کوئی چھوٹے سے چھوٹی نافرمانی کرنے والا بھی مت سمجھے کہ اللہ کی نظر سے گوجر ہے اللہ کا دیا ہوا نظام ہے قرآن حکیم اللہ کا دیا ہوا نظام ہے اللہ حکم دیتا ہے کہ میرے نظام کی مخالفت نہ کرنا مارے جاؤ گے یہ قرآن نظام زندگی ہے یہ تبرک کے لیے نہیں ہے کہ پڑھو بڑھ کے حاصل کرو اللہ اللہ صاحب اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ پردے رکھے اور ہمیں معاف کرے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن اللہ سے نہ کچھ چھپا ہوا ہے وہ اللہ کی قدرت سے تو ہے ان کا خیال تھا کہ ہم اللہ سے چھپے ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ ان سدور رہا نہ روٹتے ہیں پوسے میں مروڑتے ہیں مروڑتے ہیں آج سوا کے بات کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ اللہ کی نظر سے چھپ جائیں گے کرتے ہیں ان کو بتا دو کہ میرا پروس وغیرہ اس سے تم چھپنے کی کوشش کرتے ہو اللہ جب یہ رات کے اندھیرے میں رضائیاں اوڑھ لیتے ہیں وہ اس وقت بھی ان کو جانتا ہوتا ہے اللہ ہی مایو فرون کوئی پوشیدہ بات کرے کوئی ان کی بات کرے وہ تو دلوں کے بھیج جانتا ہے اس سے کون سب سکتا ہے یہ تمہاری بات نہیں ہے فرمایا مامن کا فرما معامن عالم مستقر رہا وہ بستودہ کل کی کتاب مبین دنیا کے اندر کوئی شاید ہی نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت نہ جانتا ہو کہاں سے آئی ہے چھپ کہاں ہے اس کا انجام کیا ہوگا ہر چائے کو اللہ جانتا ہے کوئی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکتا نہ کوئی اللہ سے چھپا ہوا ہے نہ ہی اللہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ سکتا ہے اس لیے یہ سوچنا کہ بچ جائیں گے پتہ رہ جائے گا نظام تو تعلق تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یہ کر رہا تھا قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اس کو اسی مقصد کے لیے دیں جس مقصد کے لیے اتری ہے ان نہ قرآن حفیظ اللہ ہی قرآن کریم کریم راہ دکھاتا ہے جو سیدھی راہ ہے اور مضبوط راہ ہے اس میں بھولنے اور دھوکہ کھانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے قرآن حکیم کی باتیں تو کرتے رہے یہ ختم ہونے والی ہے ہی نہیں میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں حضرت محاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جیسے اللہ قبر حاکمین نے ہمیں دین ایسا فرمایا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دین حضرت نور علیہ السلام کے ذریعے بھی بھیجا علیہ اسلام کے ذریعے بھی بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بھی بھیجا عیسیٰ کے ذریعے بھی بھیجا اور محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جتنا اللہ تعالیٰ نے کسی کو مقام بخشنا تھا جیسا کہ میں نے حدیث پڑھ کے سنائی کہ کوئی نبی بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو اس کو معاوضہ دے کے بھیجا اس لیے کہ نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے معاوضہ امام الانبیاء نے فرمایا جب میری باری آئی اللہ تعالیٰ نے میرا معاوضہ ایسا بنایا میں دنیا سے چلا جاؤں گا معاوضہ قائم رہے گا اللہ کی وہی ہے وہ اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی موئلے دیے انبیاء اکرام کو جتنی ان کی امت بنانا منظور تھی میرا موضاء سب سے عظیم شان ہے اور مجھے امید ہے قیامت کے دن سب سے بڑی امت میری ہوگی موئزہ سب سے بڑا نبی شام چلے گئے معیزہ قائم ہے دنیا پرانے کریم کو دیکھ کے سن کے پڑھ کے سمجھ کے مسلمان ہو رہی ہے مسلمان الحمد للہ جیسے اللہ کمر الحاکمین نے اپنا دین جیسا کسی قوم کو دینا تھا جیسا کسی امت کو دینا تھا ویسا ہی اس کو نبی دیا جب سب سے عظیم شان دین دینا تھا اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی امام الانبیاء کے ذریعے دیا وہ ابراہیم اور موسا عیسیٰ کے ذریعے نہیں دیا سب سے کامل دین جب دینا تھا تب سب سے کامل نبی کا انتخاب فرمایا ہے ویسے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا معاملہ ہے امام الانبیاء کی حدیثیں امت کے نام پیغام ہے امت کے لیے نصیحتیں ہیں اور جتنی کوئی زبردست نصیحت ہوتی ہے اتنا ہی امام الانبیاء اپنے کسی عظیم شان صحابی کا انتخاب کرتے ہیں جو پیغام اللہ کے حدور نے حضرت عبر کے صدیق کے ذریعے امت کو دیے ہیں ان کا اپنا ہی مقام تھوڑی سی گنتی کی حدیثیں کے صدیق کی لیکن سبحان اللہ ایک سے بڑھ کر ایک ایسی عظیم شان اور نصیحتیں اور ایسے عظیم شان پیغام ہیں جو کہیں اور نہیں جب کوئی حدیث اللہ کے کسی محبوب صحابی سے زیادہ محبوب صحابی سے آئے سمجھنا چاہیے کہ اس میں بڑا پیغام اور حضرت محاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کو امام الانبیاء کے منہ سے محبت کی سند ملی ہوئی ہے آپ سب امام حضرت محاذ بن جبر کا نام سب نے سنا ہوا ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ حضرت محاذ تینتیس برس کی عمر میں فوت ہو گئے تھے برس کیا برس ہوتی ہے کیا عمر ہوتی ہے اس کے باوجود صحابہ اکرام کا فیصلہ ہے عالم الناس بالحلال والحرام حلال حرام کا علم سب سے سے زیادہ حضرت اس جوانی کے عالم میں یہ حال ہے اور امام الانبیاء کے الفاظ ہیں انی کنٹو کا اے معاذ میں تیسرے محبت کرتا ہوں کیا شک ہے اس کے جنتی ہونے سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے دیر تک تشریف نہیں لائے ہم انتظار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز پڑھتے تھے وجہ صرف ایک دن وقت بتانے کے لیے ویس کر کے پڑی دوستوں نے وہی دن پکڑ لیا ہے کہ یہی ہے باقی ہمیشہ پہلے وقت میں پڑی بتانے کے لیے کہ ہو جاتی ہے خود زندگی بھر یا پھر یہ ایک دن ہے جس دن دیکھ بات کرائی مختلف بات کرائی بہن تھوڑا تھا روشنی پھیلی ہوئی تھی جماعت کرنے کے بعد فرمایا کہ جہاں بیٹھے ہو یہیں بیٹھے ہماری طرف منہ کیا اور حکم دیا کہ یہیں بیٹھے رہو فرمایا کہ بتاؤں کہ دیر کیوں ہو گئی نماز میں نہ کہ میں صبح نماز کے لیے اٹھا تحجد کی نماز کے لیکن نماز اس پر بوجھ ہو بڑی طبیعت باری ہو گئی نیند کے ساتھ اتنی بوجھل ہو گئی کہ میں آج آ گیا نیند آئی اور میں سو گیا فائدہ پھر رب بھی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے رب کے پاس ہوں اللہ رب العزت مجھ سے کہہ رہے ہیں یا محمد جی میں آپ کا سبرمادہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو ملیالہ بڑے فرشتے میرے مقرر فرشتے کس مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں میں نے حج کی ہدایت بھی مجھے نہیں کہ اللہ پاک نے پھر پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو ملایالہ کس مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں نے عرض کی یا اللہ میں نہیں جانتا پھر اللہ رب العزت نے میرے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا میں نے اللہ رب العزت کے ہاتھ کی برکت اور ٹھنڈ کا اپنے سینے میں محسوس کیا اور مجھ پر پوری دنیا منکشف ہو گئی پھر اللہ رب العزت نے پوچھا جانتے ہو مرایا کس مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اب میں جان چکا تھا میں نے کہا تھا اے اللہ فرشتے ملایا اختارات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ انسان جو گناہ کر بیٹھے ان پر پردہ ڈالنے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے اس بارے میں بات چیت اللہ کے فرشتے کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں گناہ ہم کریں کیسے وہاں ہوں کیا دن کو مصیبت سے نکالنا کیسے ہے یہ پرانے کریم میں بھی لکھا ہوا ہے يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين للذين آمنوا ربنا وسيت كل شيء رحمة وعلما فاغفر واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وہ فرشتے جو اللہ کا ہر اٹھائے ہوئے ہیں یہاں یہ بات بھی سن لیں حدیث میں آتا ہے اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو حرچ اٹھاؤ فرشتوں نے عرض کی اللہ ہم عرش کیسے اٹھائیں دنیا جا سکتے کمزور ہے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ جب انہوں نے یہ غذا دی رشتوں کی غذا ہے ذکر اللہ جب انہوں نے یہ غذا کھائی لا حول ولا قوت الا باللہ پھر آج اٹھانے کے قابل ہو گئے مسلسل پریشان کر رہے ہیں وہ پولیس والے بھی اور آپ بھی ایک ہی ایک ہی ہے ایک ہی شاید ہے یا سنیں یا بس کرائیں کسی طرف کریں بیٹھ گئے مسلسل کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی رہا ہے تو ہمارا جب انہوں نے لاہور والا کنواں کا وظیفہ کیا تو عرش اٹھانے کے قابل ہو گئے یہ اتنی بڑی غذا ہے امام الانبیاء نے غذا کنوز گندم من کنوز جنت جنت کے خزانوں میں سے میں تمہیں ایک خزانے میں بتا دوں اور میں بتائیے اللہ کے رسول صلی لا حول ولا قوت الا باللہ تو ہم ہماری زبان سے لا حول پڑھنے قوت الا باللہ تو مجھے دیکھے تو لاہور والا ولا قوت الا باللہ پڑھا اس قدر اجنبی ہے ہم اسلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ کلام تھا جانتے ہو نا تکیہ کلام جو ہر بات کے ساتھ منہ سے نکلتا ہے امام الانبیاء کا تکیہ کلام تھا قوت ہے اور ہم کہیں جاتے تو گسا آ جاتا ہے یہ کم تم ان گروہ جنرل ہے وہ فرشتے جو ہر سکھانے والے ہیں وہ اور ان کے آس پاس جو اللہ کے مقرر فرشتے ہیں ایک تو ہر سفائے ہوئے ہیں ایک اللہ کی تصویریں بیان کر رہے ہیں اور دوسرا کیا کر رہے ہیں جو منو نبی ہی اللہ پر اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں ویسا منو اور ایمان کے لیے اللہ سے معافیہ مانگتے ہیں اللہ شہر کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تیرے علم تیری رحمت نے ساری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اے اللہ تو اتنا عظیم ہے تیری رحمت اتنی عظیم ہے تیرا علم اتنا وسیع ہے تو اپنے وہ بندے سے معافیہ مانگتے ہیں ان کو معاف دے یہ فرشتے ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں تو قرآن کریم کی آیتیں بھی طویل ہیں بیان کا وقت نہیں ہے پھر میں ملا یا نا گفتگو کر رہے ہیں کفارات کے بارے میں ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے تو جو بستیاں کی ہیں ان کے انجام بد سے کیسے جان چھڑانی ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں تقریباً گیارہ اخبار ذکر کیے گئے ہیں گناہوں سے جان چھڑانے کی اور ان کو لے کے بیٹھے تو پھر گیارہ گھنٹے چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کیا میں محمد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کو سمجھانے کا طریقہ اور طریقہ ہے کتنا عظیم شان راستہ اختیار کیا اپنے بندوں کو سمجھانے اور گناہوں سے بچانے کا اور جو گناہ کر بیٹھے ہیں ان کے آداب سے بچانے کا جنہوں الانبیاء کو خواب میں اپنے پاس بلایا اور اتنا عظیم شان طریقہ اختیار کر کے پیغام دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو گناہ ہو گئے ہیں ان کے چکنجوں سے کیسے نکلنا ہے اور باتیں ساری آسان ہیں امام الانبیاء فرماتے ہیں میں نے بتایا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں گناہوں کا کفارہ تین چیزیں ہوتی ہیں نقل الاقدام الى الجمعات یہ جو انسانوں کے قدم گھروں سے جمعہ پڑھنے کے لیے مسلوں کی طرف اٹھتے ہیں ہر اٹھنے والا قدم ہر سیکھنے والا قدم گناہ معاف کرواتا ہے پہلا کفارہ تو یہ ہے گناہ بات تو وہی سوچنے کی ہے سگنا معاف کرانے کے لیے نکلے دوسرا جلوس ان فلم سلاد ہم تو شام پھر کے دیکھتے ہیں سواد بھاگ چکے ہوتے ہیں ہمارے نماز کے بعد جو لوگ مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں جب تک بیٹھے رہتے ہیں اس وقت تک ان کے گنا معاف ہوتے ہیں کیسے بیٹھا ہے کچھ بھی نہ کر رہا ہو کچھ دوسرا گنا معاف کرانے کا طریقہ نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا ہے اور تیسرا طریقہ اس کا عند الکریحات مشکل وقت میں وضو مکمل اور طریقے اور طریقے کے ساتھ کرنا بس آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے انسان شدید سردی میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے یہ وضو ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے انسان شدید گرمی میں ٹھنڈے وضو کے ساتھ کرتا ہے برف نہیں ہونا چاہیے اللہ کے لیے کرنا ہے تو ٹھنڈا گرم نہ دیکھو یہ تین ہمارا کفارات ہیں ان کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ نے پھر ایک سوال کیا اے محمد اللہ نہ اللہ کو پوچھنے کی بھی ضرورت ہے نہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کی بھی ضرورت ہے بات تو ساری یہ ہے کہ دنیا کو بتایا جائے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہے اس کی امید بندہ بھول جائے تو ان کی مرضی ہے بندوں کے گناہوں کو صاف کرنا مٹانا بہت بڑی بات ہے تو میں کہتے ہوئے گناہ معاف کرانے کی بات مت درجات ہو یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درجات کیا ہوتے ہیں یہ تو مجرموں کی باتیں ہیں جرائم سے نکلنے کی باتیں ہیں اب جو لوگ نہیں مجرم وہ اپنے مطلب رنج کرنا چاہتے ہیں ہر ایک آدمی چاہتا ہے دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے میرا مکان پڑوسی کے مکان سے بڑا ہو جنت میں بھی یہی خواہش ہے کہ میرا مکان پڑوسی کے مکان سے بڑا ہو میرا تمہارا پڑوسی کے مکان سے اونچا ہو یہ خواہش ہونی چاہیے اللہ نے حکم دیا سارے اللہ رب العزت کی جنت کی طرف دوڑ لگا دو معافیا مانگو اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگا دو ایک دوسرے کے آگے نکلنے کی کوشش کرو سفید آدمی کا فری اللہ مطالعہ سے سون یہ ایک ایسا کام ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے آپ جانتے ہی ہیں دنیا میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہر آدمی اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہے کوئی تین مرلے کا گھر میں بیٹھا ہے کوئی دو مرلے کے گھر میں بیٹھا ہے مسئلہ تو سارا یہی ہے کہ دوسرے کا بڑا کیوں ہے اور تو کسی کو مسئلہ نہیں ہے جو اپنی چوکری میں بیٹھا ہے ٹھیک بیٹھا ہے بس مسئلہ تو بیماری اس کو یہی لگی ہوئی ہے کہ میرے بھائی کا میرے چچے کے بیٹے کا بڑا کیوں میرا اتنا کیوں ہے تو یہ وہاں بھی ہو یہ وہاں بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو اتنا ہے جس بارے میں ہے مجھے بھی وہاں ہونا چاہیے یہ بات رہنی چاہیے دنیا صاحب کرام کو ٹھیک ایک ساتھی تو ایک روتا ہوا آ گیا اللہ کے رسول ویسے تو آپ کو دیکھے بغیر رہا نہیں جاتا مجھے تو آپ سے بہت محبت ہے آج تو مجھے ایک عجیب خیال آیا کہ یہاں تو ہم سے صبر نہیں ہوتا آپ کو دیکھے بغیر جب اداس ہوتے ہیں تو دوڑ کے آتے ہیں آپ سے مل لیتے ہیں بیٹھ لیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جاتا لیکن قیامت کے دن کیا بنے گا آپ تو نبی ہے اللہ کے رسول صرف نبی نہیں ہے رسول بھی ہے رسول ہی نہیں ہے سید و رسول ہے آپ کا مقام پتہ نہیں کہاں ہوگا اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے جبکہ امام الانبیاء یہ بھی بتا چکے تھے ان کو کہ جنت میں کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو دیکھیں گے کیسے جیسے تم یہاں زمین پر بیٹھے ہوئے دور آسمان کے چمٹماتے ہوئے ستارے کو دیکھتے اتنا فاصلہ حج کرنے والے نے حج کیا تھا کہ انبیاء کا مقام ہوگا پھر فرمایا نہیں پہلے نبی کہاں ہوں گے امتی کہاں ہوں گے تو اللہ کے رسول مجھے تو آج میری تو چیزیں نکلے کیا مت دن آپ کو کیسے دیکھیں گے آپ تو بہت اونچے مقام پہ ہوں گے ہم بہت نیچے مقام پہ ہوں گے اللہ اکبر امام ربی آگے فرمایا میرے بھائی ایسی فکر کی کوئی بات نہیں ہے ادمرو ما من ابا جنت میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے صحابہ اکرام خوش ہوگا یہ تو بات یہ سوراج ہمارے پاس ہے اللہ اس کے رسول سے محبت تو ہم کرتے ہیں اس لیے قیامت کے دن جنت میں اللہ اس کے رسول کی میں میسر آئے گی قرآن کریم میں لکھا ہے ان جنات آج صرف اور بہت کچھ دنیا اور راست میں ملنے والا ہے ایک عظیم شان ہے جو مستقیوں کو ملے گی وہ یہ ہے ان و نہر مستقی باغات میں ہوں گے نہروں میں ہوں گے کے سچے ٹھکانے میں ہوں گے جو چھیننے والا نہیں ہے جو گرنے والا نہیں ایسے مکانوں میں ہوں گے جو گرنے والے اور چھیننے والے نہیں ہیں اس سے بھی بڑا مقام کیا ہے علی کے مختصر بڑے بادشاہ کے پڑوس میں ہوں گے پہلے تک بڑے بادشاہ کے پڑوس میں ہوں گے مولا کریم کے پڑوس میں ہوں گے بہار کے پاس تو صحابہ کرام کو تو فکر لگی رہتی تھی بڑی فکر تو یہی ہے کہ درجے بلند کرنے کی فکر ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے درجات کیا ہوتے ہیں میں فرشتے بات کر رہے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ درجات بلند کرنے کے لیے بھی تین چیزیں ہوتی ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں وہ بھی آسانی ہے نہ پہلی بات جس سے مومنوں کے درجے بلند ہوتے ہیں تو کھانا کھلانا اور اس میں کون سی مشکل بات ہے جبکہ کہ وہ معیار بھی نہیں جیسا کھاتے ہو ویسا ہی کھلا دو اس سے بھی نیچے اتر کر بتا دیا کہ ہڈیا پکاتے ہو تو تھوڑا سا پانی ڈال دو پڑوسی کے گھر میں ہی دے دو یہ بھی اتحاد ہے نبیوں کے نبیوں کے علاوہ تو کسی کے منہ سے یہ بات نکلتی ہی نہیں ہے وہ اللہ توفیق دینے پہ آئے تو وہ بات سے بات نکل آتی ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں محمد الرسول